وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربی کلوی خلق مشہور ہے اسی موقع پر آپ اپنے دولت قدا پر تشریف لائے اور آپ کو جو پہلی وہی کے اثرات آپ پر مرتب ہوئے آپ اس ذمہ داری سے گھبرائے آپ کو کپ کپی تاری ہوئی آپ اپنے دولت قدا پر آئے آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا زم ملو زم ملونی ملو مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو اور آپ لیٹ گئے وہ آپ کا فرمانا مجھے چادر اڑا دو اور اس موقع پر آپ کا لیٹ جانا یہ کیفیت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ یہی آپ کا نام قرار پایا یا المزمل اے چادر اوڑھنے والے یا ایوہ المدثر اس کے بھی ملتے جلتے یہی معنی ہے اے کپڑا اوڑھنے والے بعض نے ترجمہ کیا اے لحاف اوڑنے والے دسار ویسے اوپر کے کپڑے کو کہتے ہیں جو آدمی گرمی کے لیے اوڑتا ہے کوئی بھی کپڑا ہو اے کپڑا اوڑھنے والے اے لحاف اوڑنے والے یہ کس موقع پر آپ نے کپڑا اوڑا اور وہی آپ کا نام قرار پایا بہت سارے حضرات نے کہا کہ پہلے واقعے کی طرف ہی اشارہ ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں یہ ایک دوسرا موقع ہے وہ کب جب کافی عرصے تک اس کے بعد وہی نازل نہیں ہوئی اور اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار ہیرا سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ نے دیکھا کوئی سلام کر رہا ہے آپ نے تین مرتبہ دیکھا نظر نہیں آیا تیسری مرتبہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے دیکھا جو مشرق کی طرف تو پوری شرقی پٹی کو اوپر چھائی ہوئی ایک ہستی ہے چھ سو اس کے بازو ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جن کا واقعہ ہم نے سور نجم کے شروع میں پڑھا اس سے آپ کو پھر کب کبھی تاری ہوئی آپ گھر تشریف لے گئے آپ نے لحاف اوڑا اسی پر فرمایا یا ایوہ المدثر اے لحاف اوڑنے والے اٹھیے یہ پانچ آیتیں ہوئی اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری وہی ہے پانچ نہیں بلا تم تک تک سے رب کا فص یہاں تک اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ کچھ عرصہ بند رہا پھر آپ فرماتے ہیں پھر تو بارش کی طرح وہی آنے لگ گئی اور اس کے بعد ایک پھر دوسرا واقعہ پیش آیا جس کے اوپر اگلی آئے تو نازل ہوئی اور ان کا اسی سے تعلق ہے وہ کیا واقعہ پیش آیا دوسری وہی نازل ہوئی آپ نے جو بہت قریب لوگ لوگ تھے ان کو بتایا جن پر عدت ہو بکر صدیق وغیرہ اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا وہ ایمان لائے انہیں میں سے ایک بہت سمجھدار آدمی آپ نے سمجھا مکہ کا سنجیدہ آدمی پیسے والا دولت والا طاقت والا اولاد والا آپ نے اس کو یہ بات بتائی ولید ابن مغیرہ اور اس کو رازدانہ طور پر بتایا اس طرح اس طرح یہ توحید کا آوازہ ہے آپ مکہ کے سردار ہو اگر آپ اس کو قبول کرو گے آپ کی آواز میں دم ہے اور بھی اس کو قبول کریں گے اس پر غور کرو اس نے کہا کہ میں کرتا ہوں غور سوچتا ہوں سوچ کر جواب دوں گا لیکن دوسرے دن بہت سخت جواب دیا اس نے اور آپ کے سامنے تکبر کا اظہار کیا اور اکڑتا ہوا اور منہ بناتا ہوا چلا گیا اس کے اوپر دوسری آیتیں نازل ہوئیں بعض حضرات نے کہا نہیں وہ آیتیں کافی بات کی کب کی حج کا موسم آ گیا مکہ کے مشرقین نے دار الدوا میں میٹنگ کی کہ یہ تو پھیلتے ہی جا رہے ہیں کوئی طریقہ نکالو ان کو بند کرنے کا اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب حج کا موسم آ گیا ہے لوگ باہر سے آئیں گے اور یہ ان کو اپنی بات بتائیں گے اس طرح یہ پھیلتے چلے جائیں گے جو دور سے قبائل آ رہے ہیں وہ بھی ان کی بات سنیں گے تو ان کی آواز کو دور تک پہنچا دیں گے اس پر ان میں آپس میں لے دے ہو گئی انہوں نے کہا کہ ابھی تک تم اس پر متفق نہیں ہو کہ اس کا نام کیا رکھو کیا لقب دو کیا کہہ کر کے ان کی برائی بیان کرو لوگوں کو اس سے روکو تو ابو جہل بہت چالاک تھا اس نے کہا کہ یہ تو ولید ہی بتا سکتا ہے کہ کیا لقب دیا جائے اس موقع پر اس نے یہ کام کیا منہ بنایا پیٹ دکھائی اور پھر کہنے لگا کہ یہ تو پرانا چلتا ہوا جادو ہے اس کے اوپر وہ آیتیں نازل ہوئی دونوں میں سے کوئی ایک واقعہ ہو سکتا ہے پڑھیے ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابھی آپ نے سن لیا کہ دوسری وہی ہے یا یو المدثر اور تیسری وہی فرمایا گیا یا یو المزمل لیکن ترتیب میں انہیں نے الٹ دیا نزول میں یا یو المدثر پہلی ہے اور مزمل بعد میں ہے تو اس کو بعد میں ہونا چاہیے تھا الٹا کیوں ترتیب کو اگر آدمی گہرائی سے دیکھے اس کا جواب خود پائے گا دوسری وحی کے اندر یہ بتایا گیا کہ دائی کی ذمہ داری کیا ہے اس کو کام کیا کرنا ہے لیکن پہلی وحی کے اندر بتایا گیا جو یا المزمل میں کہ دائی کی صفات کیسے ہونی چاہیے اور ترتیب الٹ بھی وہ اللہ کے یہی ترتیب تھی عرش معلہ پر لوہے محفوظ میں کہ پہلے دائیانہ صفات پیدا ہوں اس کے بعد وہ دوسروں کو دعوت دے دائیانہ صفات کون سی ہیں وہ یا ایو المزمل میں دیکھو اور دائی کا کام کیا ہے وہ یا ایو المدثر میں دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو المدثر تم فانذر اے کپڑا اڑنے والے تم فانذر تم اٹھئے فانذر اور آگاہ کیجئے یہ کام ہے اٹھ کھڑے ہو جائیے آپ کپڑا اڑ کر لیٹ گئے اب آپ کی ذمہ داری بہت سخت ہے اٹھئے فانذر اور آگاہ کیجئے کس سے آگاہ کیجئے بہت مختصر جملے ہیں کس سے آگاہ کیجئے اس کے آگے وسیع مفہوم ڈرائیے لوگوں کا ان کے مالک کی نافرمانی سے ڈرائیے شرک کرنے سے ڈرائیے جہنم سے ڈرائیے اس کی عدالت سے ڈرائیے محشر کے میدان سے ڈرائیے دنیا کی تباہی سے فانذر آگاہ کیجئے وربک فکبر اور اپنے رب ہی کی کبریائی بیان کیجئے دنیا میں سب کی بڑائی ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی ہے تو تیرے رب کی کبریائی نہیں ہو رہی ہے اور رب کا پل جس کا حق ہے کہ اس کی کبریائی بیان کیجئے اس کی کبریائی بیان کیجئے وسیع بکفر اور اپنے کپڑے پاگ رکھیے ہر قسم کے اخلاق ہر قسم کے کردار سے مسلح ہو جائیے اور کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی الزام نہ آ سکے یہاں تک کہ چالیس سال کی جو زندگی آپ کی ان کے سامنے موجود ہے وہ زندگی کیسے ہے کہ کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اسی کے لیے کہا جا رہا ہے آئندہ بھی آپ کا کردار صاف رہے ورج فَحْجُرْ گویا جو آپ کر رہے ہیں دم مالے اسی پر قائم رہیے ورج فَحْجُرْ اور گند اس سے آپ فہ دور رہیے اور گند سے مراد خاص طور سے بتوں کا گند شرک کا گند ولا تمن نم اور آپ جو یہ کام کریں گے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا یہ بہت بڑا انسانیت پر احسان ہوگا لیکن یہ احسان اس لیے نہیں کہ آپ کو اس کا کوئی سلا ملے گا لوگوں کی طرف سے ولا تمن نم اور نہ احسان کیجئے تب تک اس حال میں کہ آپ زیادتی کو طلب کریں نہیں اس کے جواب میں ان کی طرف سے گالیاں ان کی طرف سے نافرمانیاں ان کی طرف سے تکبر اعراض وہ ولی رب بھی کا فصبر اس کو بند کر دیں ولی رب بھی کا فصبر اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے ڈٹ جائیے ولی رب بھی کا فصبر اپنے رب کے لیے ڈٹ جائیے مختصر آئے تھے ساتھ آئے تھے سارا مفہوم اس میں آ گیا اٹھیے آگاہ کیجیے لوگوں کو وہ ربکفقر اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے وہ کا بکفا اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے جس طرح آپ کے بلند اخلاق اور بلند کردار کا سکہ ان پر جمع ہوا ہے یہی سکہ ان پر جمع رہے وہ رج فہجر اور جس طرح آج تک ان کی شرک کی گندگی سے دور تھے شرک کی گندگی سے دور رہیے آپ کو فرمایا جا رہا ہے امت کو سنایا جا رہا ہے ولا تمن تستكثر اور آپ احسان نہ کیجئے زیادتی طلب کرتے ہوئے زیادتی نہیں اس کے بدلے میں صرف تیرے رب کا صلہ ہے لوگوں کی طرف سے تو ظلم زیادتی اور جب ظلم ہوگا تو ولی رب کا فصبر اپنے رب کے لیے صبر کیجئے ڈٹ جائیے فیصلہ کب ہوگا فیضا نقیر فن ناپور تو جب پھونکا جائے گا فن ناخور ناخور میں قیامت کا بگل بجے گا فَذَلِكَ لکھا یوم یومن حصیر تو وہ یوم اس دن یوم سخت دن ہوگا غیر کافروں پر آسان نہیں ہوگا کیسا سخت ان پر تو کوئی آسانی کا خیال کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے سخت ہی سخت مشکل ہی مشکل پریشانی پریشانی ذرنی ومن خلقت وحیدا وحیدہ یہاں سے وہ دوسرا مضمون شروع ہوا اس کا ولید والا اس کو اگر آپ نے چپکے سے بات پہنچائی اور اس نے پھر اس کی مخالفت کی تو تب بھی اور اگر دار الندوہ کی میٹنگ کے بعد نازل ہوئی تو تب بھی وہ جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ذرنی مجھے چھوڑ دیجئے ومن خلقت خلق اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلا دنیا میں آیا تھا اکیلا نہ مال تھا نہ دولت تھی نہ دنیا تھی اور خود خاص طور سے ولید ابن مغیرہ اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا اس کو خاندانی طور پر کوئی بڑا سرمایہ نہیں ملا تھا بلکہ خاندان اس کا کوئی مشہور خاندان متعین نہیں تھا مجہول تھا ہم نے اس کو اکیلا پیدا کیا اولاد نہیں تھی مال نہیں تھا اور اس کا دوسرا معنی بھی میں نے اکیلے نے اس کو پیدا کیا کوئی شریک نہیں تھا دنیا میں آیا یہ شرک کرنے لگ گیا له مالا ممدودا اور بنایا میں نے اس کے لیے مال ممدودا لمبا چوڑا پھیلایا ہوا وہ بنی نشہودا اور پاس رہنے والے بیٹے یہ اس کو عطا کیے وہ تمہیدا اور سوار دیا میں نے اس کے لیے پورے طور پر درست کر دیا اس کے لیے میں نے حالات کو پورے طور پر محد یمہد تمہید سارے حالات درست کر دینا حالات درست کر دیے کیسے حالات ادھر سے مال دیا پھر اس کی تجارت چمکنے لگ گئی ہر طور اعتبار سے پیسے آنے لگ گئے ثم یتمع ان ازیدا پھر وہ تمہ کرتا ہے ان ازیدا کہ میں اس کو اور دوں اور اس کو ملے کلا ہرگز نہیں انہو لی آیاتنا عنیدا کیوں اس لیے کہ یہ ساری نافرمانیوں کرنے یہ ساری نعمتوں کے باوجود وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے اتنی نعمتیں اس کو میں نے دی اس کو سب سے بڑا شکر گزار ہونا چاہیے تھا مگر وہی میری آیتوں کا دشمن اور یہاں پر بھی ایک کردار کو سامنے رکھا گیا ولید ابن مغیرہ کو اس کو ہٹا دیں تو اس کا مطلب کیا نکلا اٹھو ان ہتھیاروں سے لیس ہو جاؤ اپنے رب کے لیے صبر کرو ڈٹ جاؤ اور پھر مخالفت میں یہ کھاتا پیتا طبقہ کھڑا ہوگا جس کو پروردگار نے اکیلا پیدا کیا پھر ان کو مال دیا ان کو طاقت دی بماحت لہو تمہیدا ہر قسم کے حالات ان کے لیے بنتے چلے گئے اور ان کو ابھی لالچ ہے اور ملے اور ملے یہی طبقہ دین کے خلاف کڑا ہوگا ان كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے سعودا ان انقریب میں اس کو چڑھاؤں گا سعود پر اور سعود کا معنی بھی ہم نے پیچھے پڑھا چڑھتے ہوئے عذاب پر چڑھتا جائے عذاب اور دوسرا معنی کیا گیا کہ یہ جہنم کا ایک پہاڑ ہے جو جلتا ہوا پہاڑ ہے اس کا آگ کا پہاڑ اس کے اوپر چڑھایا جائے گا متکبرین کو کہ اپنے تکبر کا مزہ چکھو اس پر چڑھنا مشکل بہت مشکل اوپر سے آگ لگی ہوئی آگ کا پہاڑ مگر چڑھنا پڑے گا چڑھیں گے اور جب اس کے سرے پر پہنچیں گے پھر وہاں سے دھکے دے کر نیچے گرایا جائے گا کیوں ایسا ہوا اس لیے کہ اس کا کام تو دیکھو انہو فکرا بے شک اس نے سوچا وقدرا اور اس نے اندازہ لگایا اور وہ جو دوسری بات ہے اس کی مجلس کی دار الندوہ کی اس کے لیے تو اسی طرح منظر کشی کی گئی کہ جب اس کو کہا کہ جناب آپ ہی بتا سکتے ہیں تو اس نے سر جھکایا سوچتا ہوں اندازہ لگایا کہ کیا مجھے کرنا چاہیے اور پھر فقتل کیف قدر ہلاک ہو جائے قدرا کیسے اس نے اندازہ لگایا ایسی عجیب انداز سے بات کرنے لگا سم قتل کئی قدرا پھر ہلاک ہو جائے کیسے اس نے اندازہ لگایا سم نظرا پھر اس نے نگاہ ماری پورے مجمے کو دیکھا ایک اچھا کون کون ہے کیا سوچ رہے ہیں دیکھا مجمے کو سم عبسا پھر اس نے تیوری چڑھائی اپنا منہ بنایا ناک چڑھایا پیشانی پر بل لایا ثم وہ بس آ رہا اور منہ بگاڑا زیادہ ہی بگاڑا جیسے کوئی گندی چیز کا نام لے رہا ہے بری چیز کا نام لے رہا ہے لینا نہیں پسند کر رہا تھا مگر لینا پڑ رہا ہے پھر کیا ہوا تم اد بھرا پھر مجمے سے پیٹ دکھائی اور دین کی طرف پیٹ دکھائی وہ تک بھرا اور اکڑا تکبر کر کے کہنے لگا فقال اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے اللہ سحر یوسر مگر ایک جادو ہے یوسر جو پہلے سے نقل کیا جا رہا ہے پوچھنے کی کیا بتاتے ہو کہتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے ہمارے اوپر کہاں کی وہی یہ تو پرانا چلتا ہوا جادو ہے کس انداز سے اس نے منہ بنایا بگاڑا لوگوں کو یقین ہو جائے واقعہ تر مجھے بڑی اس سے نفرت ہے حالانکہ دل سے مان رہا تھا کہ یہ بہت زبردست کام ہے اور اس کی سچائی کا بھی اس کو یقین ہونے لگا تھا لیکن صرف دوسروں کے ورگلانے پر کھڑا ہو گیا کیوں طاقت تھی مال تھا دولت تھی اسی گھمنڈ میں انہادا اللہ قول البشر نہیں ہے یہ اللہ قول البشر مگر بشر کا کہا ہوا ہے آسمان کا کلام تو ہے ہی نہیں یہ ان کا بنایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے جواب سوسلی سکر یہ اکڑنے والا ہمارے کلام کو جادو کہنے والا سوسلی سکر قریب میں اس کو داخل کروں گا سکر میں جہنم میں داخل کروں گا کیا ہے سکر وما ادوا کما سکر اور تجھے کیا معلوم ہے قرآن پڑھنے والے سکر کیا ہے لا تبقی ولا تذر لا تبقی وہ باقی نہیں چھوڑے گی ولا تذر اور چھوڑے گی نہیں جو کوئی بھی تکبر کرے گا اس کو نہیں پیچھے چھوڑے گی کھینچ کر لائے گی ولا تذر اور جو اس میں گر جائے گا اس کا کچھ باقی نہیں رہے گا چورا چورا کر دے گی لواحت للبشر لواحت وہ جلسنے والی ہے للبشر چہرے کی کھال کو اس اکڑنے والی کھال تکبر والی کھال اس کو جلد دینے والی ہے عشر اور اس جہنم کے اوپر انیس فرشتے ہیں انیس ہیں یہاں تک کہ آیتیں نازل ہوئی ان کا چرچا ہوا مکہ میں اس نے بھی سنا ولید ابن مغیرہ نے یہ گھبرا دیا کہتا ہے بھائی میرے لیے بڑی سخت باتیں نازل ہوئیں کہیں ہو نہ جائے ایسا ہی ابو جہل نے کہا یار تو پھر ڈر گیا میں تجھے بار بار ڈھارس بنداتا ہوں اور تو ڈر جاتا ہے انیس ہی فرشتے تو ہیں انیس جانتے ہو میں کتنا بڑا پہلوان ہوں سترہ کو تو میں پکڑ لوں گا اور پیچھے رہیں گے صرف دو سارے مکہ والے تم مل کر کے دو کو نہیں پکڑ سکو گے ان دو فرشتوں کو تم پکڑ لینا بھاگ جائیں گے ہم کون سی وہاں جہنم میں رہیں گے دوڑ کے آ جائیں گے جنت میں مزاق اڑاتا تھا دوسری آیتیں نازل ہوئی فرمایا یہ جہنم کے ذمہ دار تم نے ان کو کون سمجھا ہے جن کو تم پہلوان بن کر پچھاڑ دو گے وما جعلنا اصحاب النار ہم نے نہیں بنایا نار والوں کو یعنی جہنم کے سیکورٹی والے جہنم کے محافظ ہم نے نہیں بنایا اللہ ملائکہ مگر فرشتوں کو فرشتے ہیں وہ فرشتے ایک ہی فرشتے نے پوری قوم لوت کی بستی کو اٹھا دیا زمین سمیت اور اوپر سے لے کر دوبارہ پٹخ دیا فجعلنا عالیہ کافی وہ فرشتے ان کا تو مقابلہ کرے گا کہتے ہیں سترہ کو میں گرا دوں گا وما جعلنا اصحاب النار ہم نے نہیں بنایا آگ والوں کو یعنی جہنم کے ذمہ داروں کو وہاں کے فرشتوں کو جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ انیس ہیں بڑے ذمہ دار اور ان کے ماتحت کتنے لوگ ہیں اور اس کی بھی بڑی حکمتیں بیان ہوئیں کہ چونکہ کفر اور شرک کے مختلف طریقے انیس ہیں اس لیے فرشتے انیس مقرر ہوئے لیکن وہ فرشتے ہیں نہیں بنایا ہم نے اللہ ملائی کا مگر فرشتے کو فرشتوں کو مقرر کیا وما جالنا عدت اور ہم نے ان کی تعداد نہیں مقرر کی اللہ فطن تن مگر آزمائش کا ذریعہ بنائی للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کی انیس تعداد رکھی انیس لاکھ بھی کہا جا سکتا تھا انیس کروڑ بھی انیس کھرب بھی اللہ کے کیا کمی تھی لیکن میں نے انیس بنایا اور یہ کافروں کے لیے کیسے آزمائش ہوگی وہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں کہتے سارے مل کر ٹوٹ پڑیں گے ان انیس کو مار بھگائیں گے اور باہر نکل جائیں گے اور یہ تو کہتا ہے کہ سترہ کو میں اکیلے پکڑ لوں گا یہ ان کا فتنے کا آزمائش کا ذریعہ لیستیقن الذین اوت الکتاب اور یہ جو انیس کی تعداد بیان کی اس کے پیچھے ایک اور راز ہے وہ کیا راز ہے اہل کتاب آج تک اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جہنم کے ذمہ دار جو فرشتے ہوں گے بڑے فرشتے وہ انیس ہوں گے اب جب اللہ کے کلام میں وہ انیس پڑھیں گے تو ان کا اور یقین پختہ ہو جائے گا کہ سبحان اللہ یہ تو ہمارے راز کی بات تھی اس کو کوئی نہیں جانتا تھا ہمارے سوا یہ اگر قرآن بیان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے یہ کوئی انسان نہیں جان سکتا ہے انسان کو کیا معلوم انسان کے گیا ہے وہاں کہ گن کر کے آ گیا ریستین اللہ اوت الکتاب تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی گئی ویزداد الذین آمنوا ایمانا اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے پہلے سے ایمان پختہ ہے اور پھر جب یہ غیب کی خبر سنیں گے کہ جہنم کے سپرنٹنڈ اور وہاں کے ذمہ دار انیس ہیں ہم کو تو معلوم نہیں تھا تو ان کا یقین اور پختہ ہوگا اس پر بھی ایمان ہوگا ایمان اور بڑھ جائے گا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ اور تاکہ شک نہ کریں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی کہیں انیس سے کم یا زیادہ تعداد ہوتی تو وہ ضرور سوچتے کہ ہمارے ہاں تو انیس مشہور ہے پھر قرآن میں کیسے سترہ یا اٹھارہ یا اکیس یا بیس بیان کی گئی ہے وہ شک نہ کریں والمؤمنون اور ایمان والے شک نہ کریں وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا ہے ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے اگرچہ ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کہیں بل اور اعلانیہ طور پر کافر بننے والے بھی کہیں کیا کہیں اراد اللہ مسئلہ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے کہنا کیا چاہتا ہے اللہ انیس ہیں فرشتے ہیں انیس کیوں رکھے سترہ رکھ دیتا سو رکھ دیتا دو سو رکھ دیتا یہ باتیں ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنی تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ کہیں جو کافر ہوئے ہیں کیا کہیں اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا بھی اس سے مثلا مثال کے اعتبار سے یہ مثال پیش کر کے اللہ کیا چاہتا ہے فرمایا یہ نتیجہ نکلتا ہے کرا بھی یو بل اللہ شاہ اسی طرح ہوتا ہے یو اللہ اسی طریقے سے اللہ گمراہ کرتا ہے من شاہ جس کو چاہتا ہے وہ اور ہدایت ملتی ہے من شاہ جس کو چاہتا ہے کیسے ایک ہی آیت نازل ہوئی ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا اہل کتاب کو اور یقین پکا ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور کافروں نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنا ان کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا گیا دونوں قسم کے اللہ اسی طریقے سے اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کلام ایک ہی مگر کوئی گمراہ ہوتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے وہ حتیم شاہ اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے ربی کا اللہ اور یہ جو انیس کی تعداد بیان ہوئی یہ تو اس کی شان ہے اس کا طریقہ ہے وہ جانتا ہے یہ انیس کیوں مقرر کیا گیا ہے ورنہ تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اللہ ہو سوائے اس کے کتنے فرشتے ہیں اور کتنی بڑی تعداد ہے بیت المامور کا ہم پڑھ چکے کہ ستر ہزار فرشتے ایک وقت میں اس کا طواف کرتے ہیں اور جو ایک وقت طواف کر لیتے ہیں وہ پھر قیامت تک دوبارہ طواف نہیں کرتے کتنے ستر ہزار گزرے کب سے کائنات بنی ہوئی ہے کتنے اس کے لشکر ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے وما ہی الا ذکرار البشر اور نہیں ہے یہ جہنم اور نہیں ہے یہ جہنم کا تذکرہ الا مگر انسان کے لیے ایک نصیحت ہے مگر کس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے جو اس سے سبق حاصل کرتا ہے اور یہی بیان وہ بھی سنتے ہیں جن کو ایمان نصیب نہیں ہے تو ان کی کفر میں اضافہ ہوتا ہے کلا والقمر اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا اند الكبر نذیر للبشر اللہ اکبر کلا ہرگز نہیں یہ جہنم مذاق اڑانے کی چیز نہیں یہ فرشتوں کی تعداد مذاق اڑانے کی چیز نہیں محشر کا میدان اللہ کی عدالت یہ ایسی چیز نہیں کہ اس کی مذاق اڑائے جائے یہ کیا چیز ہے کلا نہیں نہیں والقمر چاند کی قسم واللیل اذ ادبر اور رات کی قسم اذ ادبر جب وہ پیٹھ دکھا کر کے چل پڑے والصبح اذا اسفر اصفر اور صبح روشن کی قسم اذا اسفر جب وہ صبح ہو جائے اور قسمیں کیسی کھائی جا رہی ہیں چاند کی قسم چاند چڑھ چکا روشنی آ چکی اور وہ جو دور جہالت تھا وہ لمبی رات واللیل اذ ادبر وہ لمبی رات جا چکی وہ پیٹ دکھا چکی وہ صبح اذا اسفر اور صبح جب روشن ہو جائے صبح روشن آ چکی یہ تمام چیزوں کی قسم کھا کر یہ اس بات کی گواہی ہے لحد القبر اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے بڑی چیز ہے انہا لگل القبر بے شک وہ جہنم القبر بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے نظیر للبشر انسان کے لیے ڈرانے کا ذریعہ ہے ڈرانے والی ہے اس کا تو نام سن کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے ڈرنا چاہیے لیکن کس کے لیے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر ہر بشر کے لیے لمن یعنی ہر اس شخص کے لیے شاہ کم جو تم میں سے چاہے تقدمہ کہ وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے کوئی سنتا ہے اللہ کا کلام آگے بڑھتا ہے اس کو قبول کرتا ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے آخرت کے لیے کچھ کر کے آگے بھیجتا ہے او یہ تاخر اور کچھ وہ ہیں جو پیچھے ہٹتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں ایمان قبول نہیں کرتے نہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینا اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک جان جو کچھ اس نے کیا اس کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے گروی رکھی ہوئی ہے ہر جان اور گروی کے معنی پیچھے میں نے عرض کیا تھا قید خانہ اگر اس کا معنی قید خانہ ہے تو آدمی تو پھنسا ہوا قید خانے میں ہوتا ہے پھر جب نیکیاں کرتا ہے وہاں کا جرمانہ ادا کرتا ہے پھر وہاں سے چھوٹتا ہے تو پھر اس سے مراد مجرم انسان کل نفس کافرت مشرکت ہر شرک کرنے والی جان ہر نافرمان جان بما کا جو اس نے کمایا اس کے بدلے میں رہی نہ گروی رکھی ہوئی ہے اور اگر اس سے مراد ہر انسان ہے جیسا کہ اوپر سے چلا رہا ہے اور اکثر نے ہر انسان کہا تو پھر رہین سے رہینہ کے منع گرفتار نہیں بلکہ ہر ایک کو اس کا وہ ملے گا وہ پھل ملے گا جو اس نے کیا ہے کل نفس ہر ایک جان بما کسبت جو اس نے کمائی کی اس کے بدلے میں ہے اس کے بدلے میں اگر نیکیاں کی تو اس کے بدلے میں جنت اور اگر برائیاں کی اس کے بدلے میں جہنم لیکن زیادہ تر حضرات نے اس کا جہنم مراد دیا بلکہ یہی آیت ہے جس کو پیش کیا گیا وہاں پر بھی کیوں یہاں پر جنت والوں کو الگ کیا گیا الا اصحاب الیمین مگر دائیں والے ہر ایک پھنسا ہوا ہے مجرم جان مشرق جان کافرا جان اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہے اللہ اصحاب الیمین مگر دائیں والے دائیں والے کیسے ہیں جن کی امال نامے دائیں ہاتھ میں مل گئے جو عرش کے دائیں جانب ہیں جو خوش قسمت لوگ ہیں فی جنات یتساءلون وہ باغوں میں ہیں یتساءلون وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ان المجرمین مجرموں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں آپس میں ملاقاتیں ہوئیں دنیا کا تذکرہ ہوا اور پوچھنے لگے مجرموں کے بارے میں کہ مجرم کہاں گئے وہ دنیا میں گناہ کرنے والے لوگ کہاں گئے یہاں تک کہ سیدھی جہنم سامنے آ گئی اور جہنمیوں سے باتیں کرنے لگے ما سلککم فی سقر ما سلککم کس نے داخل کر دیا تم کو فی سقر جہنم میں کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچایا کیا جرم کیا تم نے لم نکو من المصلین کہا بڑے برے پاپ کیے تھے سب سے پہلا جرم لم نکو من المصلین ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں سے جو نماز پڑھتے ہیں جو اپنے مالک کو ایک مانتے ہیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں ہم اس جماعت میں سے نہیں تھے ولم نَكُنُ کلو المسکین اور ہم نہیں تھے کھانا کھلانے والوں میں سے ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ کنجوس تھے ایک ایک پیسے کو بچا کر رکھتے تھے اور کیا کرتے تھے وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِذِينَ اور ہم گپے لگاتے تھے مَعَ الْخَائِذِينَ گپے لگانے والوں کے ساتھ گپے لگانے شروع سے آ رہا ہے یہ لفظ کیا مانا بیکار باتوں میں لگنا اسی کو میں نے ترجمہ کیا گپے وہ کننا اور ہم بےتکار باتوں میں لگے ہوئے تھے مال خواہ دین باتیں کرنے والوں کے ساتھ اور دوسرا ترجمہ دین کے خلاف سادشے کرنا وَكُنَّا نَخُوضُ اور ہم دین کے خلاف پلان بناتے تھے سازشیں کرتے تھے مع الخا سازشیں کرنے والوں کے ساتھ وہ نُكَذِّبْ اور ہم جھوٹ سمجھتے تھے بِيَوْمِ الدین قیامت کے دن کو حسین یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس وہ جس کا آنا یقینی تھا آ گئی ہمارے پاس وہ موت الیقین جس کا آنا یقینی تھا وہ آ کر کے رہی اب موت آ گئی اور ہم یہاں پہنچ گئے اب کیا ہو سکتا ہے فما تنفعهم اللہ جواب دیتا ہے تو نہیں نفع دے گی ان کو اب شفاعت الشافعین سفارش کرنے والوں کی سفارش سفارشی سفارش کریں گے اور نفع بھی ملے گا مگر کس کو ملے گا جس سے اللہ راضی ہوگا جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اور وہ صرف ایمان والا اخلاص والا امان صالحہ والا بیمان کو جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا اس کے لیے شفاعت نہیں ہے فما تنفعهم تو نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت الشافعین شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فما لهم عن تزرت مورزین کیا ہوا ان لوگوں کو عن تجرت مورزین نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں منہ موڑنے والے ہیں ہوا کیا ان کو کیوں نہیں دھیان دیتے ہیں اس کے اوپر ہیں یہ نصیحت یہ کیسی باتیں ہیں انسان کو ہلانے والی مگر پھر بھی یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں اور اعراض بھی کیسا کاننہم حمر مستنفرا گویا کہ وہ گدے ہیں مستن بدکنے والے بدکے ہوئے گدے ہیں گدے سے تشبیح عقل سے کام نہیں لیتے اوپر سے بالکل خالی ہیں اور گدے بھی کیسے ہیں بدکے ہوئے کہ دین کی طرف آنے سے بدکتے ہیں کیوں بھی دکھتے ہیں فرت من قصورا اس گدے کی طرح بھاگتے ہیں جو بھاگا ہو من قصورا تن شیر سے ڈر کے جس طرح گدا شیر سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے یہ اس طرح اللہ کے دین سے گھبرا کر کے بھاگتے ہیں اس دین کو نہیں قبول کرتے ہیں فما آ کیا ہو گیا ان کو ان رین نصیحت سے اعراض کرتے ہیں حمر کہا گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدے ہیں فرت من قصورا جو کہ بھاگا ہو من قصورا شیر سے یہ اس طرح دین سے بھاگتے ہیں بل یرید کل منہم ان صحفا منشرا اور کیوں بھی دکھتے ہیں دین سے اس لیے بھی دکھتے ہیں کہ ایک یتیم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور ہم اس کو مان لیں ہم اتنے بڑے پیسے والے دولت والے مال والے اور خاص طور سے جس نے جس کا ذکر شروع صورت کے اندر آیا تھا اتنا بڑا مالدار کیوں دکھ رہے ہیں اس لیے بھی دکھ رہے کہ ان کو نبوت کیوں ملی ہم کو کیوں نہیں ملی ان پر کیوں کتاب نازل ہوتی ہے ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی بل یریدو بلکہ چاہتے ہیں وہ کل ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے ان یوتا کہ دیا جائے اس کو صحفن صحیفے دیے جائیں منشرتن پھیلائے ہوئے برتے صحیفے ملیں آسمانی کتابیں ملیں ان کے نام پر خط لکھے ہوئے کلا کل نہیں ان کو نئی کتاب دی جائے گی یہ اس کے لائق نہیں ہیں اللہ جانتا ہے کہ اس کو پیمبر بنانا ہے کون اس کی رسالت کے لائق ہیں کیوں ہی پھر یہ باتیں کرتے ہیں بل لا یخافون الاخرہ بلکہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں اگر آخرت سے ڈرتے جہنم کو سامنے رکھتے محشر کے میدان کو پھر یہ باتیں نہ کرتے کلا انہا تز بے شک یقیناً یہ ایک نصیحت ہے فمن شاہ اگر جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کر لے وہ کرونا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اللہ انشا اللہ مگر وہ جس کو اللہ چاہے وہ اہل التقوا و اہل المغفرا وہ اللہ وہی اس کے لائق ہے اہل التقوا کہ اس سے ڈرا جائے وہ تقوی والا ہے اس کے لائق ہے کہ اس سے انسانوں کو ڈرنا چاہیے واہل المغفرا اور وہی بخشش والا ہے اس ایسا ہے کہ انسانوں کو اس سے بخشش مانگنی چاہیے اپنے گناہ معاف کروانے چاہیے اس سے نہیں ڈرتے محشر سے نہیں ڈرتے جہنم سے نہیں ڈرتے آخرت سے نہیں ڈرتے اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں سورت القیامہ اوپر کی صورت میں آخرت کی ذرا سی جھلک دکھائی گئی اور جہنمیوں کو دکھایا گیا کہ سب گرفتار ہیں قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں اپنے کیے کے بدلے میں سوائے اصحاب الیمین کے تو قیامت کیا ہے سورت میں اس کا تذکرہ قیامت اس کا نام ہے سورت القیامہ مکیہ وہی آیا اس میں چالیس آیتیں وفیہ وفی اور دو رکوع ہیں کیا ہے قیامت لا اقسم بیوم القیامہ نہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں وہی بات کون سی کہ جو تم سوچتے ہو مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کون زندہ ہوگا وہ نہیں درست درست یہ ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور نہیں میں نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں نفس اللوامہ کیا ہے انسان کا اندر کا ضمیر جو اس کو بسا اوقات ابھارتا ہے ملامت کرتا ہے کیا کہہ رہا ہے تو اس کلام کو تو جادوگری کہتا ہے اس کلام کو تو انسان کا کلام کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے انسان کا کلام یہ نہیں ہے انسان کا کلام یہ نافرمان انسان کا ضمیر بھی اس کو جھنجھوڑتا ہے مگر پھر وہ اس کی نفس کی خواہشیں اس کو دبا دیتی ہیں نہیں نہیں ان باتوں پر ہم نے دھیان ہی نہیں دینا ہے یہ ہے نفس لوامہ ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی نفس ملامت کرتا ہے کتنا گناہگار ہو انسان کیا کر رہا ہے اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کیا کر رہا ہے کبھی تو بس کر کیا ابھی تیرے بس نہیں ہوئی اتنی نافرمانیاں کیا جواب دے گا اپنے مالک کو اس نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں احسب الانسان اللہ نجمع عظام کیا گمان کرتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے انسان اللہ نجمع عظام کہ ہم نہیں جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو ہڈیاں گل گئیں مر گیا مٹی میں چلا گیا ہڈیاں ختم ہو گئیں مٹی میں مل گئیں ہم دوبارہ ان کو جمع نہیں کر سکیں گے بلا ہاں ہاں کیوں نہیں قادرین علی ان نسوی بنانا قادرین نجمع و اضامہ ہو ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو اس حالت کہ قادرین ہم قدرت رکھنے والے ہیں علی اس بات پر ان نسوی بنانا کہ ہم ٹھیک بنا دیں صحیح بنا دیں سیدھا کر دیں بنانا ہو اس کی انگلیوں کے پوروں کو انگلیوں کے پوٹے یہ سرے آخر میں ہم ان کو سیدھا صحیح بنا دیں جیسے دنیا میں کوئی انگوٹھا لگا کر جائے کوئی پوٹے لگا کر جائے فنگر پرنٹ دے کر کے جائے اور قیامت کے دن اس کو تحقیق کر لے دیکھ لے اسی طرح بنا دیں گے یہ انگوٹھے کے نقشے بھی اسی طرح بن جائیں گے اسی طریقے سے پھر دوبارہ بنا سکتے ہیں پھر انسان کیوں یہ کام کر رہا ہے میں سمجھتا ہے وہ میرا مالک اتنی قدرت رکھتا ہے لیکن اور اس کا نفس اس کو منامت بھی کرتا ہے مگر پھر اس کے بعد اس کا نفس ہمارا غالب آتا ہے اور وہ کہتا ہے چھوڑ یار فی الحال کر آگے گنا ابھی کرتا جا بعد میں دیکھیں گے بعد میں سوچ لیں گے اس کے بارے میں بل یرید الانسان بلکہ چاہتا ہے انسان یفجر امامہ تاکہ وہ گنا کرے امامہ اپنے آگے یا اس کے آگے جانتا ہے لیکن پھر بھی کہتا ابھی اور کچھ کر ابھی اور گنا کر ابھی اور گنا کر اور یہ جانتے ہوئے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گنا کر رہا ہے یس الویان یوم القیامہ اور پوچھتا ہے اچھا قیامت آنے والی ہے چلو جلدی جلدی کر لیں جتنے کام کرنے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے بتاؤ کتنے دن رہ گئے گھنٹے بتاؤ دن بتاؤ مہینے بتاؤ یس الویان یوم القیامہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن اور جب بھی یہ سوال ہوتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا تو جواب ڈانٹ کا دیا جاتا ہے قیامت کا دن پوچھتے ہو کب آئے گا قیامت کا دن اس دن آئے گا جب تم کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کا دن اس دن آئے گا جب تمہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا اور یہاں کیسے جواب دیا فیضا بری پل بسر قیامت اس دن آئے گی بری پل بسر جب نگاہ چندھیا جائے گی تیز لائٹ کو اگر دیکھتا ہے انسان تو آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں اس کو کہنے نکاح کا چندھیانا فیضا بری پل بسر جب نگاہ چندھیا جائے گی وہ الْقَمَرُ اور چاند بے نور ہو جائے گا وہ جمعہ شمس والقمر اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا جمع کرنے کا مطلب اس طرح چاند بے نور ہوا سورج بھی بے نور کر دیا گیا اور دوسرا معنی دونوں کو جمع کر دیا گیا لپیٹ دیا گیا ساری کائنات کو چاند بھی ادھری سورج بھی ادھری اکٹھا کر دو دونوں کو یقول الانسان اس دن انسان کہے گا یوم اس دن این المفر ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہاں بھاگوں کدھر جاؤں کہیں نہیں جا سکتا ہے کلا کلا ہرگز نہیں تو نہیں بھاگ سکتا لا وزر کوئی پناہ کی جگہ نہیں کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پھر کہا جائے گا الا ربک یوم اذن المستقر تیرے رب ہی کے پاس اس دن المستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے اب جانا پڑے گا چل پہنچ رب کی عدالت میں چل وہ دن اس دن قیامت آئے گی تب پتہ چلے گا تب آئے گی قیامت یونب الانسان اس دن بتایا جائے گا انسان کو یوم اذن اس دن بما قدم اخر ان تمام کاموں کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجے تھے وہ اخرا اور جو پیچھے چھوڑے تھے پیچھے بھی اس کا ذکر آیا آگے کیا بھیجا جو نیکیاں کر کے آگے بھیجی وہ بھی اس کو دکھائی جائیں گی اور جو برے کام برے رسم و رواج اس نے چھوڑے یا نیکیوں کے طریقے دنیا میں چھوڑے وہ بھی دیکھے گا وہ بھی اس کو بتائے جائیں گے یہ سب انسان سمجھتا ہے لیکن مانتا کیوں نہیں بل نفسه بصیرہ بلکہ انسان اپنی ذات کے اوپر بصیرت دیکھنے والا ہوگا یعنی گواہ ہوگا خود گواہی دے گا اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اس کے جسم کی کھال گواہی دے گی پورا جسم بولے گا ولو القا معاذیرا اگرچہ وہ عذر بھی پیش کرے گا اگرچہ وہ پیش کرے محاذی اپنے عذر پھر مانتا کیوں نہیں بس اوپر والی بات کہ چلو اور کچھ کرتے ہیں گناہ پھر دیکھیں گے پھر دیکھ لیں گے اسی دیکھنے دیکھنے میں موت آئی اور موت کے بعد قیامت آ گئی یہاں تک کہ یہ زبردست مضمون بیان فرمایا بیچ میں ایک بات آئی رکو کیا رکو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتدائی وہی ہے وہی نازل ہوتی تھی آپ اس کو جلدی جلدی یاد کرتے تھے کہیں بھول نہ جائیں فرمایا میرے محبوب آپ کو اتنی مشقت بھی ہم نہیں دینا چاہتے ہیں کہ آپ میرے کلام کو یاد کرنے کے لیے پریشان ہوں اور جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زبان ہلائیں لا تحرک بھی لسانت آپ حرکت مت دیں اپنی زبان کو لتا جلا بھی تاکہ اس کے ذریعے سے جلدی جلدی قرآن کو حاصل کریں آپ کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ان علینا جمع ہو کیوں بے شک ہمارے ذمے ہے جمع ہو اس قرآن کو اکٹھا کر دینا وہ قرآن ہو اور اس کا پڑھا دینا آپ کی زبان پر جاری کر دینا آپ کے قلب ادھر میں جمع کرنا ہمارے ذمے آپ کی زبان پر جاری کر دینا ہمارے ذمے فیضا فرا نہ ہو تو جب ہم پڑھیں یعنی ہماری طرف سے جبرائیل علیہ السلام پڑھیں فتبی قرآن آپ اس کے پڑھنے کے پیچھے چلیں بس غور سے سنیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں ان کے پڑھنے کو سنتے جائیں تم ان علینا بیان ہو پھر بے شک ہمارے ذمے ہے بیان ہو اس کو کھول کھول کر کے بیان کر دینا آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارا کام اور اس کا اس کے معنی اور تفسیر سمجھا دینا یہ سب ہمارا کام کل بل تحبون العاجلہ نہیں نہیں کیا نہیں قیامت آئے گی تم جو سمجھ رہے ہو یہ نہیں ہوگا قیامت آنے والی ہے اس کو کون روک سکتا ہے اور یہ سب کچھ اعمال تمہارے سامنے آئیں گے اور تم لاجواب اور بے بس ہو جاؤ گے اصل مسئلہ کیا ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا جو ابھی میرے سامنے ہے بس اس کے مزے ماروں آخرت تو ادھار ہے جب آئے گی تب دیکھیں گے کل لا نہیں بل تحبون العاجلہ بلکہ تم پسند کرتے ہو العاجلہ جلدی ملنے والی کو جلدی بس یہ مل جائے یہاں آرام کریں اس کے بعد دیکھیں گے وتذرون الاخرہ اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو بعد میں ملنے والی یہ دنیا جلدی ملنے والی تم چاہتے ہو اور بعد میں ملنے والی کو چھوڑتے ہو وجوہ یوم جس کو تم چھوڑ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ نقد اچھا ادھار برا وہ کیسا دن ہے وجوہ کتنے ہی چہرے یوم اس دن تازہ ہوں ہوں گے گے حشاش بشاش انہوں نے کام کیا اور سارے کام ان کے سامنے اور ان کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہمارا ریکارڈ ہے یہ تذکر الانسان انسان کو سب یاد آ جائے گا اور جب پچھلی نیکیاں یاد آئیں اور آگے کی باتیں یاد آئیں اور فرشتوں کی تسلیاں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں گھبراؤ مت فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اس خوف کے نہ ہونے کا اور غم نہ ہونے کا اثر ان کے چہرے پر ظاہر ہوا کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے الا ربها ناظرا اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ اکبر اپنے مالک کو دیکھ کر خوش نہ ہوں تو اور کیا ہوگا اس کو دیکھ رہے ہوں گے وہ يَوْمَ ہوئی باسیرا اور کتنے ہی چہرے اس دن باسرتن اداس ہوں گے ان پر گرد چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہرے اداس گرد چھائی ہوئی آسیاں اڑتی ہوئی تجن این يُفْعَلَ بِهَا بیا کیوں اداس ہوں گے تجن وہ گمان کریں گے ان کو یقین ہو جائے گا کیا بیا کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑنے کا معاملہ کمر توڑ معاملہ اب ہڈیاں ٹوٹیں گی اب جکڑے جائیں گے اب توپ پہنائے جائیں گے اور پھر سر کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا پھر آگ میں گھسیٹا جائے گا اس لیے وہ چہرے اداس کل نہیں نہیں یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں ڈرتے ہیں دیکھ لیں گے یہ کب تک رہے گا بلا بات تراکیا جب وہ پہنچتی ہے تراکی تک یہ ہسلی گول ہڈی جب یہاں تک پہنچتی ہے جان ہسلی تک وکیل من رات اور جب کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا رات جھاڑ پھونک کرنے والا جھاڑ پھونک کرنے والا کا مطلب ڈاکٹروں سے مایوس حکیموں سے مایوس سب نے کہہ دیا کہ لے جاؤ جو کھائے وہ کھلاؤ جو پیئے وہ پلاؤ اب دوڑے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے وہ پھونک مارے شاید کچھ نفع ہو جائے وہ ان انفرا ادھر یہ جھاڑ پھونک والے کو تلاش کر رہے ہیں وزن ادھر اس کو یقین ہے ان الفراق فراق کہ وہ جدا ہے مطلب جدائی کا وقت آ چکا ہے اب جدا ہونا دنیا سے جدا بیوی بچوں سے جدا رشتہ داروں سے جدا بالساق اور چڑھ گئی پنڈلی پنڈلی کے اوپر یہ پنڈلی پنڈلی پر چڑھنے کا مطلب جان نکلنے لگی اس کی موت کی سختی کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور پنڈلی پنڈلی پر چڑھتی ہے اور ایک پنڈلی دوسری پر گری اور جان نکلی اب ٹانگ کو ہٹا نہیں سکتا ہے اب کوئی دوسرا ہی آئے گا وہ اس کی ٹانگ کو ہٹائے گا سیدھا کرے گا انگوٹھے باندھے گا اور منہ کو کس کے باندھے گا کہ کھلا نہ رہ جائے اور ہاتھوں کو سیدھا کرے گا اور بعد نے کہا کہ نہیں یہ عربوں کا ایک محاورہ تھا ایک حالت پر دوسری حالت تو کہا یہ جا رہا ہے اس کو یقین ہو گیا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے اور پنڈلی پنڈلی پر چڑھ گئی یعنی اب موت زندگی پر چڑھ گئی اور اس زندگی کا خاتمہ کر گئی الا رب المسا تیرے رب کی طرف اس دن المسا کو ہنکا کر کے لے جایا جائے گا ہنکا کر لے جانا ہے چلو رب کی عدالت میں فلا صدق ولا ولا پیش ہو گیا عدالت میں کیا کیا کچھ مجرم پکڑے گئے کیسے مجرم اس سدا سچ مانا نہ تصدیق کی نہ اس دین کو سچا مانا نہ اس کتاب کو سچا مانا نہ اس پیمبر کو سچا مانا ولا صلی اور نہ اس نے نماز پڑھی ولیکن کن لیکن اس نے جھٹلایا جھوٹ سمجھتا رہا اور اس نے منہ موڑا تم یتمتا یہ مجرم جس نے نماز نہیں پڑھی جس نے سچ نہیں مانا جس نے جھوٹ سمجھا اور منہ موڑ لیا کون تھا یہ دنیا کے ہر نفرمان کا یہی حال اور مکہ کے کچھ خاص خاص مجرموں کے نام بھی بتائے گئے ان کا کیا حال تھا ان کو دین پیش کیا جاتا تھا یہی سب کچھ کرتے تھے ثم مذہب پھر چلا گیا وہ الى اہلی اپنے گھر والوں کی طرف یہ اکڑتے ہوئے یتمتا اکڑ دکھاتے ہوئے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اس کے دو تین ترجمے کیے گئے ایک معنی اولا کے معنی ہلاکت ہلاکت ہے تیرے لیے فاولا تو ہلاکت ہے ثم اولا لک فاولا ہلاکت ہے تیرے لیے ہلاکت ہے اور دوسرے معنی اولا مناسب ہے ہاں ہاں تیرے لیے یہی حالت مناسب ہے تو اکڑتا جا اور تو دین کی طرف پیٹھ موڑتا جا اور دین کا انکار کرتا جا تیرا ابھی فیصلہ ہونے والا ہے الانسان یا گمان کرتا ہے انسان ان یترا کا سدا کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار سانڈ کی طرح چھوڑ دیا گیا سدن وہ جانور جو بیکار چھوڑ دیے جاتے تھے کوئی ان کا پرسان حال نہیں کوئی ان کا مالک نہیں کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا ساری کائنات تو انسان کے لیے بنی اور انسان کے اوپر کوئی قدغن نہیں اس سے کوئی پوچھ نہیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا الم یت فتم یمنا کیوں اس کو انسان کو پروردگار نے بنایا نہیں ساری کائنات اس کے لیے اور یہ کیسے بنا الم نطفہ کیا یہ قطرہ نہیں تھا من منی ناپاکی کا یمنا جو ٹپکایا جاتا تھا پھر اس کا انسان بنا اشرف المخلوقات بنا یہ بلند مرتبہ عطا کیا اور پھر وہ اس مالک کو بھول گیا کیا سوچتا ہے بیکار چھوڑ دیا جائے گا تم مکان علقہ پھر یہ جمع ہوا خون تھا فخلقا تو پروردگار نے اس کو پیدا کیا فسوا تو ٹھیک ٹھیک بنا دیا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى تو بنایا اس نے اس کے دو جوڑے الذکر مذکر والانثى اور مؤنث کچھ مرد بنائے کچھ عورتیں بنائیں علیہ سزا علی جو مالک یہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا وہ قدرت نہیں رکھتا ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے وہ مردوں کو زندہ کرے گا وہ طاقت رکھتا ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے ایک قطرہ ناپاک کو انسان بنا سکتا ہے تو وہ ان مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا کیا ہے سور قیامہ پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ایسا لگا جیسے قیامت برپا ہونے والی ہے ابھی قیامت آنے والی ہے نام رکھا سورت القیامہ قیامت والی سورت جس کے شروع میں لفظ قیامہ اور آگے سورت الدہر جس میں ایک لفظ دہر ہے مکی ہے احدا و سونا آیا اکتیس آیتیں اور فیہا رکوعان دو رکوع ہیں سورہ دہر کہاں جہاں سے بات وہاں ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کر لی وہاں کہاں ختم ہوئی تھی کہ ایک قطرہ ناپاک تھا پھر اس کو انسان بنایا گیا اشرف المخلوقات بنایا گیا پروردگار نے اس کو بلند مقام عطا کر لیا ہوش سمجھ عطا کی تمام چیزوں کو اس کے لیے مسخر کیا گیا اور یہ بھول گیا کہ میں کس لیے پیدا ہوا یہ بے مقصد پیدا ہوا اسی سے بات شروع ہوئی حل عطا علی انسان حین حل کبھی کبھی لفظ حل اکثر اس کے معنی ہوتے ہیں کیا لیکن کبھی اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک حل بیمانہ قد حل عطا عل انسان حین کیا آیا یقیناً آیا انسان کے اوپر گزرا ہے انسان کے اوپر حین ایک زمانہ ایک وقت گزرا ہے من الدہر زمانے میں سے لم یکن مذکورا وہ ذکر کی ہوئی کوئی چیز نہیں تھا مطلب وہ ایسی چیز نہیں تھا جس کو ذکر کیا جائے دو معنی ایک تو یہ کہ بڑی بڑی مشہور ہستیاں کوئی فرعون بنا کوئی نمرود بنا کوئی قارون بنا کیا ان کو جانتا تھا کوئی اس سے پہلے ایک قطرہ ناپاک تھے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھے پھر ہم نے ان کو انسان بنا کر پیدا کیا ان کو آنکھیں دی ان کو دل دماغ دیا یہ نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر ہمیں کو بھول گیا اور دوسرے معنی وہ چیز تھی جس کا نام لینا پسند نہیں کیا جاتا تھا ایسی چیز تھی جس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی تھی انا نل انسان پھر کیسے پیدا ہوا بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من نطفت امشاج ملے ہوئے نطفے سے مرد عورت کے قطر ناپاک سے نبتلی ہی ہم اس کو آزماتے ہیں اور اس کو کیوں پیدا کیا آزمانے کے لیے اور آزمانے کے لیے اس کو تمام ذرائع دے کر کے بھیجا کہ اگر سمجھنا چاہے تو سمجھ سکے اگر بلند مرتبہ اختیار کرنا چاہے تو بلند سے بلند مرتبہ جائے فرشتوں سے آگے بڑھ جائے فجح اللہ سمیع ہم تو ہم نے بنایا اس کو سمیع اور بصیر سننے والا اور دیکھنے والا سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت دے کر کے اس کو بھیجا اور یاد رکھیے ایک صفت اللہ کی سمیع ہے ایک صفت اللہ کی بصیر ہے ایک یہ بندوں کی صفت سمیع اور بصیر ہے نوز باللہ خاکم بدہن یہ وہ صفت نہیں جو اللہ کی ہے بندوں کی صفت ہے چار دن کے لیے سنتے ہیں اور اس کے بعد بند چار دن دیکھتے ہیں پھر کچھ نہیں دیکھتے ہیں جب تک مالک دکھاتا ہے تو دیکھتے ہیں جب تک سناتا ہے تو سنتے ہیں اور جو سناتا ہے سنتے ہیں جو دکھاتا ہے دیکھتے ہیں ان کی نگاہیں محدود ان کا سننا محدود اور اس کے محدود ہونے میں ہی فائدہ پروردگار کا سننا لامحدود محدود اس کا دیکھنا لامحدود محدود اس کی صفت ہمیشہ سے ازلی ابدی ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والی یہ ویسا سننا اور دیکھنا نہیں اور پیچھے دو مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دو صفتیں آئی تھی رعوف رحیم اور دو صفتیں وہ صرف ان صفات میں سے جو مالک الملک کی ہیں تو میں نے وہاں بھی کہا تھا یہ آپ کی صفتیں ہیں آپ کی شان کے لائق اللہ کی صفتیں ہیں اللہ کی شان کے لائق جس طرح انسان کا سمیع ہونا انسان کی حیثیت سے اللہ کا سمیع ہونا اس کی شان کے لائق انا ہدینا اس اور یہ عقل و دانش اس کو دے دی سب کچھ دیا اس کے بعد پھر اس کو دکھائے دو راستے کون سے یہ راستہ جہنم کا یہ راستہ جنت کا انا ہدینا حسدین اور بے شک ہم نے اس کو ہدایت دے دی راستے کی دکھا دیا اس کو ہدایت کا راستہ یہ ہے اما شاہ کرن و اما کفورا اب یا تو وہ شکر کرے اور ہدایت کے راستے پر چل پڑے اما کفورا اور یا کفر کرے انا دل کا سلاسل و سلا و اغلالم بے شک ہم نے تیار کیا دل کافرین نافرمانی فرمانی کرنے والوں کے لیے سلاسل زنجیریں واغلال اور تو وسعیرن اور بڑھتی ہوئی آگ گزشتہ صورت کے اندر بھی ایک چھلک دکھائی ایمان والوں کو ملنے والی نعمت کی کون سی بس اتنا کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے اپنے مالک کی طرف دیکھتے ہوں گے اور اصل جو بیان ہوا وہ جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ ہوا اس صورت میں تھوڑی سی جھلک دکھائی جائے گی جہنم والوں کی لیکن اصل تذکرہ جنت والوں کا ہوگا اور جنت میں جانے والے انسانوں کی دو قسمیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ کے اندر دو قسمیں کون سی ایک آگے بڑھنے والے بہت ہی آگے بڑھنے والے اور ایک اصحاب الیمین دائیں طرف والے دونوں کی الگ الگ صفات آئیں گی یہ تو ہوا نافرمانوں کا اگر نافرمانی کرنے والا ہے تو ہم نے نافرمانوں کے لیے زنجیریں اور اور اور بھڑکتی ہوئی ہوئی آگ تیار کی ہے اگر فرما بردار ہے ان الابرار یشربون بے شک بار کی جمع برار نیک لوگ یشربون پیتے ہوں گے من کاسن پیالے میں سے کانا ہوا کافورا جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی کاسن خاص جام جس سے دنیا میں اس جام کو کہتے تھے جسے گندی چیز پیتے تھے مگر پروردگار کے ہاں شراب تہورا یہ جنتی شربت جس میں ملاوٹ ہوگی کافور کی کافور کیا ہے وہ ایک چشمہ ہے دنیا کی کافور تو سب کو معلوم ہے یہ جنت کی کافور کیا ہے ایک چشمہ ہے یہ شرب عباد اللہ پیتے ہیں اس میں سے اللہ کے بندے یو تفجیرا اور نہریں نکالتے ہیں اس کی بہاتے ہیں اس کو زبردست طریقے سے مطلب دو قسم کے آدمی آگے ابرار اس میں سے ان اس پیالے کو پئیں گے جس میں کچھ تھوڑی سی ملاوٹ ہوگی تھوڑا سا ملا کر دیا جائے گا کس میں سے کافور میں سے اور کافور کیا ہے کہا جو خاص بندے ہیں ان کو اندھا دھند پینے کے لیے چشمہ ملے گا تو دو قسم ہو گئے نا ایک ابرار اور ایک عباد اللہ اللہ کے خاص بندے اللہ کے خاص بندوں کے لیے تو یہ چشمہ ہے وہ تو جی بھر بھر کے جتنا پیئیں اور عام ابرار ان کو دو چار بوندیں اس میں سے ملیں گی دو چار قطرے ملیں گے اور وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس کو بہائیں گے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چیزیں دکھا کر کے اس کو سمجھایا فرمایا سونے کی چھڑیاں ہوں گی اور وہ چشمے کو حکم کریں گے ادھر بہ جا ادھر بہ جا ادھر چڑھ جا کوئی کہاں رہ رہا ہے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھویں منزل پر وہاں بہ کر کے جا رہا ہے چشمہ جدھر چاہیں گے ادھر ہی بہے گا کون تھے یہ لوگ جو ابراہ جو عباد اللہ اللہ کے خاص بندے ہیں خاص بندے ان کی پہچان کیا ہے یو فون بن نظر جو چیزیں اللہ نے ان پر فرض کی ہیں وہ تو پوری کرتے ہی کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو تو ادا کرتے ہی کرتے ہیں جو چیزیں اپنے اوپر خود ذمہ لے لیتے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں خود ذمہ انسان کیسے لیتا ہے نظر مانتا ہے اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا کام نہ بھی ہو سیدھا کہہ دیا میں اللہ کے لیے بیس روزے رکھوں گا اتنا صدقہ کروں گا اتنی نفلیں پڑھوں گا جو اللہ نے نماز فرض کی اللہ نے روزے فرض کیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی وہ نہ دیں یہ اللہ کے بندے تھوڑے ہوں گے وہ تو دیتے ہی دیتے ہیں جو خود فرض کرتے ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں ویخافون اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد مست نہیں ڈرتے ہیں ویخافون یومن اور ڈرتے ہیں اس دن سے کان شرہ مستطیرا جس کی برائی اڑنے والی ہے جس کی پریشانی اڑ اڑ کر لوگوں کو لگنے والی ہے اس دن سے ڈرتے ہیں اور ان کی تعریف ویطعمون الطعام اور کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو اس وجہ سے علا حبه اس کی محبت کی بنیاد پر اللہ کی محبت کی بنیاد پر کوئی تعلق نہیں دنیا سے اللہ سے محبت ہے اس لیے کھلاتے ہیں کس کو مسکین غریب کو و یتیمن یتیم کو وہ اور قیدی کو مسکین کو کھلاتے ہیں غریب کو نہ جان نہ پہچان مگر اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے یتیم کو کھلاتے ہیں اس کو معاشرے میں اس کا مقام دیتے ہیں اور اس سے بڑھ جاؤ آگے وہ لوگ جو ان پر حملہ کر کے آتے ہیں جب ان کے پاس گرفتار ہو جاتے ہیں اپنے دشمن ان قیدیوں کو کھلاتے ہیں ان کی دعوتیں کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے جاتے ہیں ان نما بے شک ہم تم کو کھلاتے ہیں لوجہ اللہ اللہ ہی کے چہرے کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں ولا شکورا اور ہم تم سے شکر کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں نہیں سمجھے یہ بہت اونچی بات ہے تبھی تو عباد اللہ بنے تبھی تو ان کو پورا چشمہ مل گیا اور دوسروں کو ایک جو دو قطرے ملے اس میں سے کیسے لوگ ہیں یہ اللہ کے راستے میں کھلاتے ہیں اپنے دشمنوں کو پلاتے ہیں غریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو اور ساتھ میں کہتے جاتے ہیں کیا لا نرید منکم جزاء ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں یہ تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے جی میں نے آپ کو جو کھلایا مجھے اس کا کوئی صلہ تم سے نہیں چاہیے کچھ نہیں لیکن ایک چیز سے آدمی اپنے آپ کو کہاں دور کر سکتا ہے کیا وہ دل کے اندر چھپا رکھتا ہے کہ کم سے کم یہ تو کہہ دے یار شکریہ ہیں بہت اچھے آپ بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہوں اور چلو یہاں نہ کہیں اپنے معاشرے میں جا کر کے کہیں کہ کمال ہو گیا جی ہم تو ان لوگوں پر حملہ کر کے گئے وہ اتنے نیک لوگ تھے کیسے نیک لوگ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے اور ہم کو کھلاتے تھے اور خود بغیر بستروں کے زمین پر سوتے تھے اور ہم کو بستروں پر سلاتے تھے یہ تو ہر آدمی آدمی چاہتا ہے کہ کم سے کم ہمارا چرچا تو جا کر کے کر دیں مگر یہ ہیں عباد اللہ جو چرچے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لا جزاء ہم نہیں چاہتے تم سے بدلہ ولا شکورا اور نہیں چاہتے ہم تم سے شکریہ کہ تم کہتے جناب شکریہ شکریہ نہ یہ بھی نہیں چاہیے یہ بہت اونچی بات ہے بہت اونچی بات ہے آدمی اپنے آپ سے اس کو دور کرے نہیں کر سکتا ہے کبھی اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ جس کے اوپر احسان کیا بولٹے طریقے سے پیش آیا تو بندہ کہتا ہے کہ یار چلو سب ہوا لیکن کم سے کم اس کو کچھ تو خیال کرنا تھا میں نے اتنا احسان کیا میرے احسانات کا یہ سلا ملا مجھے لیکن اللہ کے یہ بندے ہیں یہ کیسا کہتے نا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ تم شکریہ کرو پھر کیوں کھلاتے ہیں انا نخاف بے شک ہم ڈرتے ہیں رب بھی اپنے رب سے یومن ابوسن ایسے دن سے یومن ابوسن جو دن اداس ہوگا دن اداس ہوتا ہے دن نہیں اداس ہوتا ہے میں سے سنو دن نہیں اداس ہوتا ہے کون اداس ہوتا ہے دن کے اندر لوگ اداس ہوتے ہیں لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ڈرتے ہیں اس سے اس دن سے کہ جو دن اداس ہو جائے گا ہائے ہائے وہ دن کیسا اداس ہوگا کیسا دن اللہ اکبر کم تری جو بڑا سخت دن ہوگا بڑا کٹن دن ہوگا بڑا مشکل دن ہوگا اللہ اکبر اللہ تو اللہ نے بچایا ان کو شر رضا علی کا اس دن کی برائی سے شر رضا علی یوم اس دن کی برائی سے ولکا اور اللہ نے ملایا ان کے ساتھ نظرتم و سرورا نذرتاً تازگی کو اور خوشی کو ان کے ساتھ ملا دیا ان کو خوشیاں نصیب ہو گئیں چہرے کی تر و تازگی نصیب ہو گئی وہ جزا اور ان کو بدلہ ملا بیمار سبارو ان کے ڈٹ جانے کی وجہ سے کیا بدلہ ملا حریرا باغ ملا وہ حریرن اور ریشم کے کپڑے ملے متقین ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے فیہا اس میں مسیریوں پر میں نے عریقہ کی جمع بتایا تھا کس کو کہتے ہیں عرائق وہ پلنگ جو دلہن کے لیے تیار کیا جاتا تھا لا یرون فیہا نہیں دیکھیں گے وہ اس میں شمسن تیز دھوپ کو ولا زمہریرا اور نہ تیز سردی کو نہ تیز سردی نہ تیز دھوپ کیسی مزے کی زندگی ودانیتن علیہم اور جھکے ہوں گے ان کے اوپر ظلالھا وہاں کے سائے وذللت اور عاجز کر دیے جائیں گے ان کے سامنے قطوفھا اس کے گچھے تذلیلا زبردست طریقے سے ویطاف علیہم اور گھمایا جائے گا ان کے سامنے بیانیت من فضہ ان آنیا ان برتنوں کو من فضہ جو چاندی کے ہوں گے وہ اقواب اور گلاس کیسے گلاس کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے قواریرا من فضہ اور شیشہ ہوگا چاندی کا اللہ اکبر کیسا شیشہ کیسی چاندی یہ جنت کا سلسلہ ہے یہاں کا تھوڑا ہے یہاں جو شیشہ ہے وہ شیشہ ہے جو چاندی ہے وہ چاندی ہے تماری من فضا شیشہ ہوگا چاندی کا قدروہا تقدیرا اس کو وہ ناپیں گے زبردست طریقے سے زبردست طریقے سے مطلب دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ آپ کا ملازم آپ کو اتنا پانی دے جتنا آپ پینا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے وہاں کا خادم اتنا ہی ناپ کر دے گا جتنا آپ پینا چاہیں گے اللہ اکبر وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور ان کو پلایا جائے گا اس میں کاسن ایسے پیالے میں سے کا نزا زَنْجَبِيلًا جس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی دنیا میں زنجبیل تو وہ سونٹ کو کہتے تھے لیکن آخرت کی زنجبیل کیا ہے آئنم یہ چشمہ ہے فیہا جنت میں تسمہ سلسبیلا اس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل ہمیشہ بہنے والا وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَان اور ان کے سامنے چکر کاٹیں گے ولدان ایسے بچے مخلدون جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے اور کس قدر خوبصورت ہوں گے اور یہ مقام شاید ہمارے ذوق کے مطابق ہے کہ نہیں ہے ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہے کہ کھانا کھلانے والا اگر حسین و جمیل ہوگا خوبصورت ہوگا تو انسان کو کھانے میں اور لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے ہمارے ہاں تو واضح ماشاء اللہ لگتا ہے ایسے ابو سن فن کہاں سے نکل کر آیا لیکن سلیقے والے انسانوں کے یہاں کھانا کھلانے والا جتنا صاف ہو ستھرا ہو اس سے خوشبو مہک رہی ہو بہت حسین و جمیل ہو اس کو اور مزہ آتا ہے کھانے میں یہ کھانا کھلانے والے کیسے ہیں یہ کون دوڑ رہے ہیں ملازم ان کے سامنے ادارہ جب تو ان کو دیکھے گا اے قرآن پڑھنے والے حسب تاہم تو ان کو گمان کرے گا لو ام منصورا کہ یہ بکھیرے ہوئے موتی ہیں اللہ اکبر دوڑتے ہوئے ہری قالینوں پر ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے کسی نے موتی ڈال پھینک دیے ہوں تھا اور جب تو دیکھے گا سما وہاں پر رائتا تو دیکھے گا نعیمن نیامتے ہی نیامتے وہ ملکن کبیرا اور بہت بڑی بادشاہی دیکھے گا عالیہم ان کے اوپر سیاب سندس باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے خضر ہرے رنگ کے وستبرق اور موٹے ریشم و استبرق اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے وہ حلو اور پہنایا جائے گا ان کو اساور کنگن من فضہ چاندی کے وسقاہم ربہم شرابا طہورا اللہ اکبر اس آیت کے اوپر جنت کی نعمتوں کا سلسلہ بند کیا ان کو پلائے گا ان کا رب پہلے کہا نوکر پلائیں گے دوڑے جا رہے ہوں گے حسین ہوں گے خوبصورت ہوں گے لاسٹ نے فرمایا کون پلائے گا رب ان کو پلائے گا سفا ہوں رب ہوں یہ خاص بندے ہیں پلائے گا ان کو ان کا رب شرابن تہورا پاک شربت پلائے گا پاک پینے والی چیز وہ کیا شربت ہے وہ رب ہی جانتا ہے اس کی تعریف نہیں کی گئی نہ ان کی اس کی تعریف کی جا سکتی ہے دنیا میں کا نل تم جزاء اور ساتھ میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے احسان کیا نہیں دل رکھنے کے لیے یہ تمہارے لیے بدلہ ہے وہ کا مَشْكُورًا یو تم مشکورا اور تمہاری کوشش مشکوراً اس کی قدر کی گئی ہے تمہاری کوشش ٹھکانے لگی جو تم راتوں کو جاگتے رہے اور دن کو میرے دین کے لیے محنت کرتے رہے دوڑ بھاگ کرتے رہے وہ محنت تمہاری کامیاب ہوئی آج اس کی قدر کی جا رہی ہے اللہ اکبر کیا مضمون بیان کیا یہ قرآن کریم نے فرمایا ہمارا نازل کرتا ہے نا ہم بیان کر سکتے ہیں کوئی دنیا کا انسان یہ باتیں بیان کر سکتا ہے بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہم نے ہی علیہ کا آپ پر القرآن قرآن کو ٹھہر کر کے آہستہ آہستہ نازل کیا فصبر لحکم ربک تو میرے محبوب اپنے رب کے حکم کی وجہ سے صبر کیجئے دو مانا جب تک اس کا فیصلہ آتا تب تک صبر کیجئے یا یہ کہ اس نے حکم دیا صبر کا اس لیے صبر کیجئے ولا تو اور بات نہیں ماننا منہم ان میں سے آثمن کسی گناہ کرنے والے کی او کفورن یا کسی ناشکرے کی وذکر اسم ربک اور اس راستے کی کٹھنائیوں کو کیسے برداشت کریں ان کٹھنائیوں کا مقابلہ کیسے کریں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اپنے رب کے نام کو ذکر کیجیے بک کراتا ہوں اصیلا صبح بھی شام بھی ہر وقت میں اس کا نام لیجئے یہ نام لینا اس کا ذکر کرنا آپ کو اس راستے کی کٹھنائیاں برداشت کرنے والا بنا دے گا ومن الليل اور رات کی گھڑیوں میں آپ اس کے لیے سجدہ کیجئے وہ سب لئی اور اس کی تسبیح کیجئے لیلا طویلا لمبی رات تک ان نہاولہ یو بون اور اور یہ دنیا داروں کی بات جو نہیں دین کی بات سنتے ہیں یہ اس دنیا پر مست ہو گئے ان اولا بے شک یہ سارے کے سارے یحبون العاجلہ پسند کرتے ہیں جلدی ملنے والی کو دنیا کو وہ یہ ضرور اور چھوڑتے ہیں پیچھے کہا تھا بعد والی کو یہاں فرمایا کس کو چھوڑ رہے ہیں ورا اہم اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں یومن ستیلن ایک بھاری دن کو نہ انخل نہ ہوں ہم نے ان کو پیدا کیا وہ شدت نہ اثر ہوں اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا وہ اداشین اور جب ہم چاہیں گے بدلنا بدلے میں لے آئیں گے ہم صاح ان کے جیسے لوگوں کو تبدیل بدل کر کے ان سب کو ہٹائیں ان کی جگہ دوسرے لوگ لائیں ایسا ہم کر سکتے ہیں ان نہ تذکرہ یہ ایک نصیحت ہے زبردستی نہیں منوایا جا رہا ایک نصیحت ہے بیان ہو گیا فمن شاہ ربه سبیلا تو جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے راستہ اختیار کر لے وہ تشاؤون اور تم نہیں چاہتے ہو اللہ اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے ان اللہ کان ن علیمن حکیمہ اللہ کس کو چاہتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور کس کے دل میں ہے اللہ جانتا ہے حکیمن حکمت والا ہے اپنی حکمت کے مطابق اس کو ہدایت ہدایت دیتا ہے من یشاء داخل کرتا ہے فی رحمت ہی اپنی مہربانی میں جنت میں یشاء جس کو چاہتا ہے وہ تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب کو یہ جنت کا کیسا منظر پیش کیا اور بات کہاں آ کر کے ختم ہوئی ٹوٹی کمند کہاں رب پلائے گا شراب تہورا اس کے بعد پھر آخرت کا تھوڑا اور منظر پیش کیا جا رہا ہے مگر دوسرے انداز سے نافرمانوں کی نافرمانیاں دکھائی جائیں گی اور ان کے لیے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے کتنا تباہی کا دن بربادی کا دن ویل بربادی ہے جس نے اس دن کو جھوٹ سمجھا سورت المرسلات مکی کیا سور مرسلات مکی ہے پہلا لفظ مرسلات اس پر سورت کا نام سورہ مرسلاط وہی خمسون آیا اس میں پچاس آہستیں وفی عرفان اور اس میں بھی دو رف والمرسلات عرفا فل عصفا والناشرات نا نشرا فل فرقا فرقہ فل عذرا او نذرا میں عرض کر چکا کچھ صفتیں پیش کرتا ہے موصوف کو حذف کر دیتا ہے یہاں ہوا کی صفتیں فرشتوں کی صفتیں موصوف چھپا دیا غور کر کے سمجھو کون ہے سمجھے والمرسلات عرفا قسم ان ہواؤں کی جو چھوڑی ہوئی ہیں عرفن نرمی کے ساتھ چلتی ہیں عرفن آہستہ آہستہ چلتی ہیں فلافاتی تو قسم ان آندھیوں کی اصمن جو تیزی سے چلتی ہیں وہ ناشراتی اور قسم ان ہواؤں کی نشرن جو پھیلاتی ہیں زبردست طریقے سے بادلوں کو فل فرقا پھر قسم ان ہواؤں کی جو پھاڑتی ہیں بادلوں کو فرقن زبردست طریقے سے فل ذکرا ذکر پھر قسم ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاع کرتے ہیں ذکر ڈالنے والے ہیں نصیحت پیدا کرتے ہیں اور وہی نا حاضر کرتے ہیں کس لیے عذرن او نذرا یا تو عذر پیش کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے ڈرانے کا مطلب دو طبقے ایک طبقہ مانے گا وہ ڈر گیا اس کے لیے ڈرانا فائدہ مند ہوا اور دوسرا طبقہ جو نہیں مانا قیامت کے دن اس کے سامنے اس کو یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا آیا نہیں انما توعدون تو بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لواقع ضرور وہ واقع ہونے والی ہے فیضل مجھوم تم تو جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے تم مون دیے جائیں گے ستارے اندھے کر دیے جائیں گے بے نور ہو جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان فُرِجَتْ کھول دیا جائے گا پھاڑ دیا جائے گا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وہ ادھر رسول اور جب رسولوں کو متعین وقت کے اوپر لایا جائے گا اجلت یہ سارے کام کیوں لیٹ ہو رہے ہیں کس دن کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے اس کو یوم فصل فیصلے کے دن کے لیے یہ سب کا سب کام ہوگا مگر کب ہوگا جب فیصلے کا دن آئے گا کون ہے فیصلے کا دن وما ادرا کما یوم الفصل اور تجھے کیا معلوم ہے قرآن پڑھنے والے فیصلے کا دن کیا ہے انہوں نے تو صرف سن لیا فیصلے کا دن ویل بربادی ہوگی یوم دن اس دن للمکذبین جھوٹ سمجھنے والوں کے لیے جنہوں نے قرآن کو جھوٹ سمجھا پیمبر کو جھوٹ سمجھا آخرت کو جھوٹ سمجھا پورے دین کو جھوٹ سمجھا ہائے ہائے اس دن بربادی اور تباہی اور کیوں تباہی اور بربادی ہوگی فرمایا اس لیے کہ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے انہوں نے اس پر نہیں غور کیا کہ ان سے پہلے فرمانوں کو کس طرح ہم نے ہلاک کیا جو پروردگار دنیا میں ہلاک کر سکتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا الم نکل الاولین کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا تھا پہلو کو تم نتبعهم الاخرین پھر ہم نے پیچھے لگا دیا بعد والوں کو ایک مرا دوسرا بھی اس کے پیچھے چل تو بھی لائن میں چل تو بھی لائن میں كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ وَيْلٌ بربادی ہوگی اس دن لِلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کے لئے اللہ اکبر أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ کیسے تم نے سمجھا کہ تم بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے الم نخلق کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم کو مما ام مہین ایک ذلیل پانی سے بے حیثیت پانی سے ایک قطرہ ناپاک سے فجعلناه فی قرار مکین پھر رکھا ہم نے اس کو فی قرار ایک ٹھہرنے کی مکین حفاظت والی جگہ میں الا قدر معلوم ایک متعین مقدار کے مطابق متعین مدت کے مطابق فقدر نا فن تو ہم نے وہ مدت متعین کی ہم کتنے اچھے متعین کرنے والے ہیں جو پروردگار اس طرح تجھے ماں کے پیٹ میں رکھ کر کے پھر پیدا کر سکتا ہے زندہ کر سکتا ہے کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کر سکتا ہے تو وہیزبین جو اس کو جھوٹ سمجھتا رہا اس کے لیے بربادی ہوگی اس دن الارض کفاتا اسی پر غور کیا ہوتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا کیسی زمین ہے سب کو سمیٹ لیتی ہے اس میں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں احیاءن زندوں کو بھی امواتن اور مردوں کو بھی سب یہاں سمٹ گئے سب اس کے اوپر آ گئے وجعلنا فیح رواسیا اور ہم نے بڑھایا زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو شامی خاتن اونچے اونچے پہاڑوں کو وہ اور ہم نے پلایا تم کو ماء فراتن کثرت کسرت کے ساتھ پانی اور میٹھا پانی جو پیاس بجھانے والا جس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا یہ نظام بنایا کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا وہی للمکذبین اس دن بربادی ہوگی جھٹانے والوں کے لیے ان کب آئے گا یہ دن جس دن یہ منظر ہوگا چلو رب کی عدالت میں ان جب کہا جائے گا چلو الا ما تم بھی تکذبون اس چیز کی طرف جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے چلو اس قیامت کو جھوٹ سمجھتے تھے محشر کو جھوٹ سمجھتے تھے حساب کتاب کو جھوٹ سمجھتے تھے چلو ان تلیک الا ظل چلو ایک سائے کی جانب زی سلاس شعب جو تین شاخوں والا ہے تین سینگ اس سائے کے نکلے ہوئے چلو وہاں تمہیں شاید سایہ حاصل ہو جائے گا دوڑ کر کے پہنچے وہاں جہنمی لا ذلیل سایہ دینے والا نہیں ہے ولا یغنی من اللہب اور یہ آگ کی لپٹوں سے بھی بچاتا نہیں ہے وہاں پہنچے تو آگ کی لپٹے وہاں سایہ نہیں بلکہ انگارے برس رہے ہیں کیسے انہا ترمی بشر بے شک وہ پھینک رہا ہوگا سایہ بشرر انگاروں کو انگارے کیسے کل قصر تمہارے محل کی طرح جن محلوں میں رہ کر ہم کو بھول گئے تھے کان نہ سفر گویا وہ پیلے رنگ کے اونٹ ہوں گے اللہ اکبر دور سے آتا ہوا دیکھا تو ایسا لگا پیلے رنگ کا اونٹ ہے اور جب سر کے اوپر گرا تو لگا کہ اونٹ نہیں یہ تو محل کے برابر انگارہ ہے اللہ اکبر اس یہ ہے سایہ اس سائے کی طرف اب پتا چلا ہے جہنم ویل لو للمکذبین جو انسان اس کو جھوٹ سمجھتے تھے ان کے لیے آج بربادی ہے ہاضا یو لا ينطقون فون اب پیش کرو کوئی ازر کہاں چپ ہاضا یو یہ وہ دن ہے لا فون جس میں تم بول نہیں سکتے ہو فیصلہ ہو چکا اب چیخیں چلائیں نہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں غلطی کی تھی نہیں فرشتوں نے غلط لکھ دیا واللہ ما کنا مشرکین قسم بخدا ہم تو مشرک تھے ہی نہیں میں چپ گواہ ہو چکے زمین گواہی دے چکی ہے تمہارے آزا گواہی دے چکے فرشتے گواہی دے چکے ہم نامے پیش چکے ہیں ہو چکے بلا حضر الحم اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی اس دن فیا رونا کہ وہ کوئی عذر بہانہ کریں جی کیا بتائیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا ہمیں پتہ ہاں، کیا بتائیں کچھ نہیں بتائیں کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں اس دن بربادی ہوگی جٹکانے والوں کے لیے ہاں الفصل ایسا کیوں سخت قانون فرمایا یہ فیصلے کا دن ہے یہ تھا فیصلے کا دن ہے جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ ابھی لیٹ ہو رہا ہے کب ہو گئے یہ فیصلے کے دن ہوگا جمع ناکم ہم نے تم کو جمع کیا بل اولین اور پہلو کو جمع کیا پن کان لکم تم کئی دن بس اگر تمہارے لیے کئی دن کوئی چال ہے کوئی تدبیر ہے کوئی سازش کر سکتے ہو کہ یہاں سے نکل کر کے بھاگو فقیدونی تو تم میرے خلاف تدبیر کرو میرے خلاف کوئی چال چلو کوئی تدبیر بناؤ یہاں سے بھاگنے کی کون بنا سکتا ہے تو بربادی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لیے یہ ایک یہ تصویر کا ایک رخ نافرمانوں فرمانوں کا فرم برداروں کا یہ معاملہ نہیں ان المتقین بے شک تقوی والے بے شک ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے بے شک پرہیزگاری والے ظلال وہ سایوں میں ہوں گے وہ یون چشموں میں ہوں گے وہ فوا اور میووں میں ہوں گے مما اشتہون جو میوے ان چیزوں کے میووں میں سے جن کو وہ چاہیں گے ان کو کہا جائے گا کلو کھاؤ وشربو پیو ہنی ان مزے لے لے کر کے بما کن تم کامل ان کاموں کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے بار بار عرض کیا کام کیا اور بدلہ کیا یہ تو اس کے کرم سے ملے گا مگر یہ اس کا کرم ہوگا وہ کہے گا چلو تمہارے کاموں کا بدلہ انا کزانی کا نج دحسنین بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں کلو کلیلا اور نا فرمانو تم کیا سمجھتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی کھا لو چار دن مزے مار لو ان مجرمون بے شک تم ہو مجرم تم گناہ گار ہو تمہارا ریکارڈ بن رہا ہے ویل لینگ اس دن بربادی ہوگی جھلٹانے والوں کے لیے کب بھائی لو مرکاؤ لا یارکاؤ جب سب کے سامنے تم کو ننگا کیا جائے گا ننگا کیا جائے گا تمہارے ڈول کا پول کھلے گا تم کو ایکسپوز کیا جائے گا کیسے جب ان سے کہا جائے گا ارکاؤ جھکو لا جھک ہی نہیں سکیں گے ان سے کہا کہ سجدہ کرو کمر پتھر بن گئی نہیں جھک سکے کیوں اس لیے کہ دنیا میں کہا تھا جھکو دنیا میں تم نہیں جھکے آج یہاں جھکنے نہیں دیا جائے گا سب کے سامنے ننگے ایکسپوز ننگے ہونے کا مطلب رات کھل گیا سب کے سامنے اس دن بربادی ہوگی للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے حجی حدیث باد یؤمنون تو اس قرآن پر جو ایمان نہ لائے اس کلام کو جو نہ مانے اس کے بعد کس کو مانے گا فبی یہ حدیث تو کون سی بات ہے باد اس کے بعد یؤمنون جس پر وہ ایمان لائیں گے یہ مت کی صورتیں ہیں ان کا یہی انداز رہے گا واقع تک جھنجھوڑنے والا ہلانے والا سوتوں کو جھکانے والا اور ایسا لگے ہر آدمی کو ابھی عذاب آیا ابھی آ رہا ہے اور نیکوں کو ایسا لگے کہ جنت ہمارے سامنے ہے ستا ہوں رق ہوں شرابن تہورا رب پلا رہا ہے اسی طرح کا انداز اگلی صورت کا انداز اس سے بھی بھیانک سدا مولانا العظیم چلو کل کو یہ لگتا ہے ادھر سورت ہم تھک گئی صدق سدا مولانا العظیم نہیں تھکی ایک ہی پانا پار پڑھ لیں گے ملاقات بھی ہوئی ہے لمبا ہاں۔ سبھی بند ऊपर बैठने बनेगी बढ़िया रिचार्ज ये क्यों बंद हो रहा है